يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <clears throat> يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة <clears throat> وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً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 فاعوذ باللہ سمیر علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یقتب بعضکم بعضا ایوحب احدکم ان یأکل لحم آخیه میتا فکرہتموه واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم وعن ابی حریت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ملغیبہ قالوا اللہ رسول اعلم اللہ رسول اعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد, فقد ابتبته وإن لم يكن فيه فقد بهدته ربع الإمام بخاري ومسلم في سعيهما معزد ومكرم سامعين مناظرين آج کے اس خطب جمعہ میں ہم ایک ایسے جرم کا اور برائی کا ذکر کریں گے جس کی لپیٹ نے معاشرے کے ہر فرد کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا حتیٰ کہ عالم ہو یا جاہل اللہ من رحم ربی سب کے سب اس جرم کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ اس جرم نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھا ہے خاندانوں میں بھائیوں میں بہنوں میں دوست احباب میں رشتہ داروں کے اندر اسی خطرناک جرم کی بنا پر دوریاں نا اتفاقیاں پائی جاتی ہیں اور جب کہ شریعت کے اندر اس جرم کو بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بڑا گناہ والا جرم قرار دیا گیا ہے میری مراد اس سے غیبت ہے آج ہمارے معاشرے میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس جرم سے پاک ہوں گے ورنہ ہر مجلس کے اندر ہر دسترخوان پر دان دو چار لوگ اکٹھا ہوتے ہیں سفر کرتے ہیں ہماری گفتگو کے اندر یہ چیز ضرور پائی جاتی ہے یا ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی غیبت اور چغلخوری کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ شریعت اسلامیہ کے اندر اسے عظیم جرم اور بڑا گناہ قرار دیا گیا میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بڑی ہی خطرناک اور بھیانک اور ایسی مثال دی ہے جس سے انسان کے روکے کھڑے ہو جائیں غیبت کرنے والوں کے تعلق سے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی مثال دی ہے اللہ ماتا والا ادا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا نہیں کوئی اس کو پسند نہیں کرتا ہے ہر انسان اس کو ناپسند کرتا ہے اسے ناگوار گزرتا ہے حتیٰ کہ جانور اگر مر گیا ہے تو انسان اس کا گوشت نہیں کھاتا تو انسان اور اس پر بھی ہمارا بھائی اگر وہ مر جائے اور اس کی لاش ہو اور اس طریقے سے انسان اس کا گوشت کھائے وہ مثال ہے اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے کتنی خطرناک مثال اللہ رب العم نے دی ہے ہمارے روکٹوں کو کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے امام اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شاید کے تعلق سے کہ شاید کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا وہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر ایک دوسرے کا غیبت کرنا ایسی حرام ہے جیسے کسی مردار کا کھانا حرام ہوتا ہے مردار کھانا حرام ہے شریعت کے اندر ایسے ہی کسی غیبت کرنا بھی حرام ہے اس طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی ہمارا معبود برحق نہیں ہے سب سے زیادہ جس چیز کو جیل میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ آدمی کی زبان ہوتی ہے سب سے زیادہ انسان کو اپنی زبان پر تاڑ لگانا چاہیے اپنے گھروں پر تاڑ لگاتے ہیں کچھ لوگ اپنے دلوں پر تاڑ لگاتے ہیں کتنے بھی حق کی بات کہی جائے توحید اور سنت کی بات ہو سلب صالین کے عقیدے اور منحص کی بات ہو دلوں میں تارا لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں قبول کریں گے ہم نہیں مانیں گے ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ ہمارے پاس عالم نہیں ہیں کہ ہمارے پاس مولوی نہیں ہیں لوگ یہ کہہ کر کے حق کا انکار کر دیتے ہیں اپنے دلوں پر محل اور اپنے دلوں پر تار لگا کر کے رکھے دلوں کو کھول کر کے رکھنا چاہیے حق بات آئے اسے قبول کرنا چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات ہو شب بشرطے کی وہ صلب صالحین کے فہم کے مطابق ہو اس کی اچھی تفسیر ہو صحیح معنی ہو اس بات کو انسان کو قبول کر لینا چاہیے تو دلوں پر تا لگانے کی ضرورت نہیں ہے گھروں پر تا لگانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں اگر چوری ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہو جائے گا لیکن اگر زبان جو اللہ ہر بران کی بہت بڑی نعمت ہے اس زبان کا غلط استعمال کریں گے تو گویا کہ آپ نے اپنے بھائی کا مردار گوشت کھایا ایک حرام کام کا گویا کہ آپ نے انتخاب کیا اس لیے زبانوں کو جیل میں ڈالنے کی زبانوں پر تار لگانے کی ضرورت ہے یہ عبداللہ بن مسور رضی اللہ فرماتے ہیں زبان اللہ ابامن کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اللہ نے فرمایا بطور احسان علم نجا اللہ عین کہ ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں وہ لسان شفت شفتعین کیا ہم نے اسے ایک زبان نہیں دی اور دو ہونٹ نہیں دیے اللہ رب العامی نے بطور احسان اس نعمت کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ زبان جہاں یہ نعمت ہے وہیں اللہ رب العامن کی طرف سے امانت بھی ہے امانت کے اندر خیانت کرنا بڑا جرم ہوتا ہے اللہ نے زبان اس لیے دیا حق بات کہنے کے لیے اپنے معافی زمین کو ادا کرنے کے لیے منکر کے انکار کے لیے ذکر و اذکار کے لیے اچھی باتوں کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے بھلائی کا حکم دینے کے لیے اللہ نے زبان دی ہے اللہ نے زبان غیبت کرنے چغل خوری کرنے ظلم و زیادتی کی باتیں کرنے شرک کرنے کفری یا باتیں کہنے یا حرام باتوں اور کاموں کرنے کے لیے اللہ نے زبان ہمیں نہیں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے امانت بھی ہے اللہ تعالیٰ زبان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا تو بہت بڑا جرم ہے غیبت کرنا غیبت کیا ہے اس کی تعریف بھی ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے مالک نے فرمایا اتدون العم الغیبہ صحیح و خار المسلم روایت ہے کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے غیبت کی تعریف کیا کسی غیبت کہا جاتا ہے لوگوں نے کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں اللہ اور رسول عالم یہ کس نے کہا صاحب کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کب کہا جب نبی باقاعد حیات تھے ہمارے نبی زندہ تھے تب یہ فرمایا نبی کی وفات کے بعد یہ کہنا ہمارے لیے جائز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں اب یہ کہیں گے کہ اللہ زیادہ جانتا اللہ بہتر جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم دیا وہ علم آپ نے پوری امت اور پوری انسانیت تک پہنچا دیا کوئی چیز آپ نے چھپا کر کے نہیں رکھی آپ کا سارا علم ساری چیزیں ساری سنتیں محفوظ ہے قرآن کے اندر بھی اللہ نے بیان کیا اور حدیثوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا صحابہ نے بیان کیا اور ساری چیزیں محفوظ ہیں لہذا آج ہمارے لیے کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں ہمارے بھی زندہ تھے باقاعدہ حیات تھے وہی کا نظور ہوتا تھا اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا تھا آپ کو علم دیتا تھا تھا سکھاتا اس وقت کہنا یہ جائز تھا آج ہمارے لیے کہنا جائز نہیں ہے تو اللہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا ذکر کا احا کا بنا یا کراہ تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں وہ باتیں ذکر کرنا جو اسے ناگوار گزرے جو اسے ناگوار گزرے ناپسند ہو اور یہ ہر بات اس بات کو ہر انسان ناپسند کرتا ہے آپ کی اگر غیبت کی جائے آپ بھی اسے ناپسند کریں گے جو انسان کسی غیبت کرتا ہے اگر خود اس کی غیبت کی جائے خود اس کی برائیوں کو بیان کیا جائے تو اسے ناپسند کرے گا اسے برا سمجھے گا تو آپ نے فرمایا کہ تم جسے برا برا سمجھتے ہو ناپسند سمجھتے ہو کرتے ہو اس کا ذکر کرنا اپنے بھائی کے تعلق سے لوگوں نے فوراً سوال کیا افرائی تو فی عقی معقول آپ کا کیا خیال ہے آپ کیا کہیں گے اگر وہ برائی ہمارے بھائی کے اندر پائی جاتی ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے کیا یہ بھی غلط ہے ہمارے میں نے فرمایا امکان فی ہے ماتقول اگر اس کے اندر وہ برائی ہے جو تم کہتے ہو فقد تبت ہو تم نے اس کی غیبت کی غیبت کا مطلب ہی ہے یہی کہ برائی کو کسی کی غیر موجودگی میں بیان کرنا اس کے سامنے نہ بیان کرنا غیر موجودگی میں بیان کرنا اس کو غیبت کہا جاتا ہے کیونکہ پیچھ پیچھے بیان کرنے کا مقصد اصلاح نہیں ہوتا ہے پیر پیچھے بیان کرنے کا مقصد اس کی توہین ہوتی ہے اس کی برائیوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے اگر اصلاح مقصد ہو تو انسان اس آدمی کے پاس جائے گا اور اس کے لیے اس کی برائیوں کو بیان کرے گا کہ آپ کے اندر خامی ہے یہ برائی ہے لیکن انسان کا مقصد اصلاح نہیں انسان کا مقصد تقریب ہے فساد ہے برائی پھیلانا ہے توہین کرنا ہے اس لیے انسان کسی کے سامنے اس کی برائی کو بیان کرنے کے بجائے اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرتا ہے تو اگر اس کے اندر یہ برائی ہے تبھی غیبت ہوگی اگر برائی نہیں تمہارے میں نے فرمایا وہی اللہ کو فقط فخر ہو اگر اس کے اندر یہ برائی نہیں پائی جاتی ہے خامی نہیں پائی جاتی تم نے اس پر بہتان لگایا الزام لگایا یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے کسی پر الزام لگانا غیبت کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا اور بہتان کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کسی برائی سے پاک ہو اس پر الزام لگا دینا اس پر اس پر تھوپ دینا یہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے حالانکہ وہ انسان اس سے بری ہے اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی آپ کسی پر خیانت کا الزام لگائیں چوری کا الزام لگائیں یا اس طریقے سے مال میں خیانت کا خرد برد کا الزام لگائیں یا اس طریقے سے اور کوئی الزام لگائیں یا کوئی ایسی بات کہیں جو اس نے نہیں کہی ہے تو یہ بہتان ہے الزام تراشی ہے یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے یہ یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے تو غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا اسے غیبت کہا جاتا ہے اگر اس کے اندر یہ برائی نہیں ہے تو گویا کہ آپ نے اس پر بہتان لگایا آپ نے اس کے اوپر الزام لگایا تو شریعت اسلامیہ کے اندر کسی غیبت کرنا میرے بھائیوں بہت ہی سنگین اور بہت ہی بڑا جرم ہے ایک حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں سے ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور دونوں کو عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں یا یہ گناہ ایسا نہیں تھا کہ جس سے وہ لوگ نہ بچ پاتے اپنے آپ کو نہ بچا پاتے ایسا گناہ نہیں تھا ایک گناہ ایک آدمی تو ایسا تھا جو پیشاب کے شیٹوں سے محفوظ نہیں رہتا تھا اور ایک آدمی چغل خوری کرتا تھا چغل خوری بھی غیبت کی بہن ہے بلکہ یہ تھوڑا سا اس سے بڑا جرم ہے غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی برائی کو کسی کے پیٹ پیچھے بیان کر دینا چغل خوری کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان فساد اور دو لوگوں کے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرنے کی غرض سے کسی کی برائی کو بیان کرنا اس کو نمیمہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر یہ تفریق کی گئی ہے بعض علماء کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے اس لیے ماں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر باب الغیبہ قائم کیا اور اس کے اندر اسی حدیث کو بیان کیا گویا کہ ماں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ندی غیبت اور نمیمہ دونوں ایک ہی ہے جیسا کہ صحیح بخاری کے شراہ نے اور مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے لیکن بہت سارے علماء نے تفریق کیا ہے غیبت اور چغل خوری کے اندر چغل خوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی برائی بیان کرنا کسی کے پیٹ پیچھے دونوں کے درمیان فساد اور فتنہ اور دونوں کے درمیان عداوت اور دشمنی اور دوری پیدا کرنے کے لیے یہ اس کا مقصد ہوتا ہے جیسے آپ کسی کے بارے میں کہیں کہ بھائی وہ آپ کے بارے میں ایسا کہتا ہے اور وہ بات صحیح ہو اور مقصد یہ ہے کہ اب آپ دونوں کی دشمنی ہو جائے ان دونوں کی یا بھائی بہن کا معاملہ ہے دوست احباب کا معاملہ خاندان رشتے دار کا معاملہ ہے یا اس طریقے سے عورتوں کا معاملہ ہے عورتیں سب سے زیادہ قیمت کرنے والی ہوتی ہیں سب سے زیادہ اپنے شوہروں سے سب سے زیادہ قیمت کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں اس لیے اگر آپ عورت سے کہیں گے ٹھیک ہے میں اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں یا میں فلاں سے پوچھتا ہوں تو کہے گے مت پوچھیے کیا پوچھنے سے فائدہ ہے اور اور فساد ہوگا اور آپس میں دشمنی ہوگی عورتیں یہ کہیں گی آپ کو روکیں گی اور آپ کے دل و دماغ کو آپ کے خاندان یا بھائیوں کے تعلق سے زہر آلود کریں گے اور زہر بھریں گے عورتوں کی یہ فطرت ہے اس کے اندر ان کے اندر چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں تو بہرحال نمیمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان دشمنی اور عداوت اور دوری اور پیدا کرنے کے لیے برائیوں کو بیان کرنا غیبت کا مقصد نہیں ہوتا ہے غیبت کا مطلب یہ کہ آپ نے برائی کر دی گزر گئے چلے گئے کہہ دیا خلاص یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان کے درمیان فساد ہو یا دوری پیدا ہو تو بہرحال غیبت ہو یا خوری شریعت اسلامیہ کے اندر بہت ہی عظیم جرم ہے حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو بدبودار ہوا چلی تمہارے بھی نے بنحمایہ الزی اختابون المؤمنین یہ ان لوگوں کی ہوائیں ہیں بدبودار ہوا جو مومنوں کی غیبتیں کرتے ہیں یہ بخاری روایت کا عدم الفرت کے اندر اور امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو بیان کیا اور صحیح حدیث ہے کہ ان لوگوں کی جو لوگ غیبتیں کرتے ہیں مومنوں کی یہ ان کی جو ہے یہ کیا نام ہے یہ جو ہوا چل رہی ہے بری ہوا یا بدبودار ہوا یہ انہیں لوگوں کی وجہ سے ہے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو صلی اللہ فرماتے ہیں من دنیا لہو علیہاتے دنیاما فیقا میتن کما تو حین ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر اپنے کسی بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے گوشت کو اس کے قریب لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو کھاؤ جب تم دنیا میں زندہ تھے تم کھاتے تھے اب مرنے کے بعد اس کو کھاؤ فیاقل اس کو کھائے گا ویک لہو بسور کر کے اور چیخے گا چلائے گا اور اس گوشت کو کھائے گا یہ بھی حسن درجے کی حدیث ہے اسے اللہ کے ربلاڈمی نے کیا مثال دی ہے اپنے بھائی کا گوشت مردار گوشت کھانے کے مرادی سے غیبت کرنا تو اگر کسی نے اپنے بھائی کی غیبت کی اور اس کی برائی کو بیان کیا اپنے بھائی سے مراد نہیں ہمارا حقیقی بھائی یا ہمارا جو حقیقی اور بھائی ہوتا ہے وہ وہ بھائی مراد نہیں ہے یہاں مراد ہے مسلمان بھائی جو بھی بھائی ہیں ان کی غیبت کرنا کسی غیبت کرنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر تو اس طریقے سے قیامت کے دن اس کے سامنے گوشت کیا پیش کیا جائے گا اور کہا جائے کھاؤ اس کو تو دنیا کے اندر کھاتے تھے تو آج مرنے کے بعد بھی کھاؤ اس کو کھائے گا منہ بشور کر کے اس کو برا لگے گا چیخے گا چلائے گا لیکن وہ اس کو کھائے گا اس گوشت کو کیونکہ دنیا کے اندر بھی اس نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا تھا کتنی دل دہلا دینے والی حدیث ہے میرے بھائیوں کہ انسان کس طرح ایک دوسرے کی غیبت کرتا اس کی برائی کو بیان کرتا حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صفیہ کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیا کہ تو ایسی ہیں ایسی ہیں یعنی وہ ناٹی ہیں چھوٹے قد کی ہیں حضرت صفیہ ہمارے نبی کی زود متحرہ تھی حضرت عائشہ بھی ہمارے نبی کی زود متحرہ تھی تو حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا تو ناٹی چھوٹے قد کی ہیں وہ بڑے قد کی نہیں ہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا ان کے بارے میں کہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے لقت کل تی کلی متن لو مسجد وبا البحر لمت ہو تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر سمندر کے اندر اس پانی کو اڈیل دیا جائے اس کلمے کو تو پورا سمندر کھارا ہو جائے پورا سمندر آلود ہو جائے یہ کس کی روایت ہے ترمیزی کی اور حسن صحیح روایت ہے صحیح اور حسن درجے کی حدیث کیا انہوں نے کہا کہ ان کا قد چھوٹا ہے بس ایسی ایسی ہیں اور ان کا مقصد تھا چھوٹا ان کے قد کو بیان کرنا اسی لیے غیبت صرف یہ نہیں ہے کہ کھل کر کے کسی کی برائی کو بیان کرنا اگر آپ اشارتن بیان کرتے ہیں کنایتن بیان کرتے ہیں تو یہ بھی برائی کے کے اندر یہ بھی آتا ہے آپ اگر کھل کر کے نہیں بیان کرتے اشارتن بیان کرتے ہیں اشارے میں کنائے میں کھل کر کے نہیں شراب کے ساتھ نہیں تو بھی قیمت کے اندر آتا ہے ہنستے عائشہ نے اتنا کہا تھا ایسی ایسی ہے یہ بس یہ نہیں کہا ان کا قدم آتا ہے لیکن ان کا مراد یہی تھی ان کا مقصد یہی تھا ہنستے عائشہ صحابیاں ہیں ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے کیا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر سمندر کے اندر گھور دیا جائے تو پورا سمندر آلود ہو جائے یعنی آپ سوچیں کتنی بڑی بات حالانکہ بہت معمولی سی بات تھی آج کے لحاظ سے ہم تو کتنی بڑی بڑی قیمتیں کرتے ہیں قیمت کے انسان الزام لگا دیتا ہے وہ آدمی اس سے پاک ہوتا ہے بری ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انسان الزام لگا دیتا ہے ہمارے یہاں ایک چیز بہت مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات کسی کے بارے میں کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ آگ تو ضرور لگی ہوگی دھواں ایسے نہیں ہوتا ہے بغیر آگ لگے ہوئے یہ بات غلط ہے میرے بھائی یہ بات غلط ہے لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ باتیں ہم نے زیادہ کہہ دی ہوں لیکن ان کے اندر یہ چیز ضرور ہوگی تبھی دھواں ہوگا آگ ہوگی تبھی دھواں ہوگا تو لوگ کسی کی الزام تراشی کرتے ہیں کسی پر تہمت لگاتے ہیں تو لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ آگ لگی ہوگی تبھی دھواں نکلا ہوگا کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا میرے بھائیوں یہ بے بنیاد بات ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب غلط ہی ہو ٹوٹل اول سے آخر تک اس کا صداقت سے کوئی تعلق نہ ہو پورا کا پورا الزام ہو سب کے سب جھوٹ ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے حضرت عائشہ پر لوگوں نے الزام لگایا کیا اس کے اندر کچھ صداقت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر منافقوں نے اور آج بھی جو روابط اور شیعہ ان کا عقیدہ یہی ہے امور مومن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ نوز انہوں نے ذنا کیا تھا ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی سعودی عرب کے اندر اور مدینہ کے اندر تو ہم ان کی لاش کو نکال کر کے رجم کریں گے باللہ من ذالک یہ روافید اور جو دشمنان صحابہ دشمنان اسلام ان کا یہ عقیدہ ہے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا خمینی نے اور اس طریقے سے اور لوگوں نے بیان کیا ہے ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں اما ہیں ان لوگوں نے بیان کیا اپنے عقیدے کو پوری دنیا کی ماں رضی اللہ تعالیٰ آج اگر کوئی ہماری ماں کے بارے میں کسی کے بارے میں کہے تو انسان آج بغولا ہو جائے اسے جا کے قتل کر دے گا اسے زندہ نہیں چھوڑے گا پوری دنیا کی ماں ہم قتل کرنے کا حکم نہیں دیتے آپ جا نہیں دیتے کسی کا قتل کرنا حرام ہے لیکن یہ سمجھے کہ کتنے بڑے دشمن ہیں صحابہ کے نبی کے اسلام کے مسلمانوں کے اسی ایک عقیدے اور ان کے منہ سے بات واضح ہو جاتی ہے کتنے بڑے دشمن ہیں یہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی اس کی صداقت سے تعلق نہ ہو پورا کا پورا الزام ہو جیسا کہ ہنستے عائشہ رضی اللہ عنہ پر لوگوں نے الزام لگایا حضرت عثمان غنی پر لوگوں نے الزام لگایا خوارج نے کہ تم نے ایسا کیا آپ نے ایسا کیا تم نے ایسا کیا سب الزام تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر خوارج جنہوں نے ان کے حکومت کو تخت کو پلٹا سارا کا سارا الزام تھا حضرت یوسف رضی کے اوپر الزام لگایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا کہ نہیں لگا الزام کیا اس کے اندر کوئی صداقت تھی کچھ بھی صداقت رہے گی پورا کا پورا جھوٹ تھا پورا کا پورا غلط تھا ہمارے نبی پر کتنے الزام تراشیاں کی گئی کیا اس کا صداقت سے کوئی تعلق تھا کوئی تعلق نہیں سب کے سب جھوٹ ہی تھا لہذا ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں اس اس میں نہ رہیں کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات اڑا دی گئی ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور سچائی ہوگی نہیں کچھ بھی سچائی نہیں ہوگی سارا کا سارا جھوٹ بھی ہو سکتا ہے سارا کا سارا غلط بھی ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے لہذا یہ الزام ہے اگر کسی پر کوئی بات لگائی جائے اس کے اندر چیز نہ پائی جائے کہ اس سے بڑا جرم ہوتا ہے تو غیبت صرف کھل کر کے سراہد کے ساتھ کہہ دینے کا نام نہیں ہے غیبت کے اشارے میں کنائے میں بیان کرنا بھی غیبت کہلاتا ہے یا اس طریقے سے آپ اس کی ایسی مثال دیں کسی بری چیز سے جس کی اس کی توہین مقصود ہو آپ اس کا کارٹون بنائیں مان لیجیے دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر کارٹون ایک فن بنا ہوا ہے کارٹون بناتے ہیں لوگ کسی کی اور اس کی اس کی توہین کرتے ہیں ایسا ایسا کارٹون بنائیں گے سب غلط ہے یہ حرام ہے شریعت کی میدان پر ساری چیزیں کرنا یہ بھی غیبت کے زمرے کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں آپ چاہے شارتن کریں کوئی ایسی چیز بنا کر کے کریں جس سے اس کی توہین مقصد ہو اور اس کے بارے میں کچھ بتانا مقصد ہو یہ ساری چیزیں قیمت کے زمرے کے اندر آتی ہیں تو یہ بھی حرام اور ہے شریعت کے اندر اس طریقے سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نے فرمایا کہ سب سے خطرناک سود یہ ہے اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے کھلواڑ کرنا ناحق طور پر ایک تو سود وہ جو انسان سود کھاتا ہے لیکن یہ بھی سود ہے جیسے وہ حرام ہے یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر جیسے وہ ہے ایسے بھی ناحق ہے جیسے وہ غلط ہے بڑا جرم ہے ایسی بڑا جرم ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت سے کھلواڑ کرنا اس لیے جب آپ نے خطبہ دیا تھا کے موقع پر تو آپ نے کیا فرمائی و دماغ حرام علیکم کم کمہادا فی شہر کمہادا فی کمہادا تمہارے خون تمہارے مال تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں جیسے حرمت والا یہ دن ہے حرمت والا مہینہ حرمت والا شہر ہے یہ یعنی مکہ مکرمہ حرمت والا دن تھا حرمت والا مہینہ دلیجا کا مہینہ حرمت والا مہینہ حرمت والا دن اور اس طریقے حرمت والا شہر مکہ مکرمہ یہ حرمت والا شہر ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک دوسرے کا خون مال عزت ایک دوسرے پر حرام ہے یہ ایک دوسرے کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا غیبت کرنا یا نہ کسی قدر کرنا یا کسی کے مال کو چرانا نہ کھانا یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ کے اندر حرام اور نہ جائیں تو بہت خطرناک سود ہے یہ بہت خطرناک جرم ہے یہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کھلواڑ کرنا اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج کے موقع پر مجھے ایسی قوموں کے پاس لے گیا لے جا لے جایا گیا یا لوگوں کے پاس جو لوگ اپنے چہروں اور اپنے سینے کو اپنے ناخون سے نوچتے تھے تو میں نے حضرت جبیل سے پوچھا کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ ہیں یہ یقون فی آر یہ لوگوں کے گوشت کھاتے تھے لوگوں کا یعنی ان کی کرتے تھے وہ اور ان کی عزتوں سے کھڑواڑ کھڑا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں ابو داود کی حسن درجے کی روایت ہے تو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے سنگین جرم ہے ہنستے ابن سرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یا لوگوں میں سب سے زیادہ گناہ والا انسان وہ ہوگا جو سب سے زیادہ لوگوں کے گناہوں کو بیان کرنے والا ہوگا لوگوں کی برائیوں کو بیان کرنے والا ہوگا وہ سب سے زیادہ گناہ والا ہوگا کیونکہ اس نے لوگوں کی برائیوں کو پیٹ پیچھے بیان کر کے کیا بڑے جرم کا ارتکاب کیا گناہ کا ارتکاب کیا اس طریقے سے وہ عاصم فرماتی ابھی تابعی ہیں مکتب تو تو وہ کہتے جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کی غیبت کرنا خود غیبت کرنے والے کے لیے نقصان دہ ہے تب سے میں نے غیبت غیبت کرنا تب سے میں نے نہیں کیا جب سے مجھے اس کا علم ہوا غیبت کرنا حرام ہے اور غیبت کرنے والا خود ہی نقصان اٹھائے گا قیامت کے دن کیونکہ جس کی آپ نے غیبت کی ہوگی اس کی ساری آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور اس کے گناہوں کو آپ پر ڈال دیا جائے گا تو غیبت کرنے والا خود قیامت کے دن نقصان اٹھائے گا تو کہتے جب سے مجھے اس کا بات کا علم ہوا میں نے کسی غیبت نہیں کی اور عبداللہ بن مبارک مشہور محدث ہیں ہیں امام فرماتے لو کن تو والدی اگر میں کسی کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا کیونکہ میرے ماں باپ میری نیکیوں کے زیادہ حقدار ہیں میری نیکیوں کے زیادہ حقدار میرے ماں باپ تھے اس لیے قیامت کی دن جو کسی غیبت کرے گا غیبت کرنے والے نیکیاں کن کو دی جائیں گی جس کی غیبت کی گئی ہے تو فرماتے اگر مجھے اگر میں کسی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا کیونکہ ہمارے ماں باپ ہماری نیکیوں کے زیادہ حقدار ہیں اس طریقے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا فلاں آدمی نے تمہاری غیبت کی ہے تو حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پاس روتب تازہ کھجوروں کا ایک جو ہے ایک تھیلی بھیج دی ایک صندوق بھیج دیا کس کا تازہ کھجوروں کا ایک صندوق وقال عہدی بعض آسناتی کہا اور کیا کہا تم نے ہمارے لیے بعض اپنی نیکیاں ہدیے میں دی ہیں تم نے اپنی نیکیوں کو مجھے ہدیہ کر دیا ہے لہذا میں نے بھی چاہا کہ میں برابر سرابر کر دوں میں بھی تمہیں ہدیہ دے دوں کیونکہ تم نے میری غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو میرے لیے دے دیا ہدیہ اور تحفے میں دے دیا ہمارا گناہ کم ہوا تمہاری نیکیاں ہمارے پاس آ گئی تو میں نے مقافع کے طور پر اور برابر شرابر کرنے کے لیے میں نے کھجور کا یہ گٹھا تمہارے پاس یا صندوق بھیج دیا تاکہ برابر شرابر ہو جائے اللہ اکبر یہ تھے ہمارے سرب صالحین یہ تھے ہمارے علم کرام کہ اگر ان کی غیبت کی جاتی تھی تو لوگوں کو تحفے بھیج دیا کرتے تھے کہ تم نے نیکیاں دیے تحفے میں ہم کھانے پینے کی چیز تمہیں دیتے ہیں آج ہمارا حال کیا ہے ایک بات اور بتا دوں ختم ہونے سے پہلے کہ دیکھیے غیبت کے بہت سارے درجے ہیں لیکن سب سے بڑا غیبت کا درجہ وہ ہے کہ جس شخص کا سب سے بڑا حق آپ کے اوپر ہو اس کا حق ادا کرنے کے بجائے آپ اس کے غیبت کرتے ہیں تو غیبت کا سب سے سنگین درجہ اور سب سے بڑا گناہ والا درجہ ہے اس لیے بادشاہوں کی غیبت کرنا سب سے بڑا جرم ہے یہ بادشاہوں کے پیر ان کی برائیوں کو بیان کرنے خوارج کی پہچان ہے یہ جو بادشاہوں کے حکمرانوں کے خلاف حقوق بغاوت کرتے ہیں خروج کرتے ہیں ان کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے ان کی پہچان ہے اور بغاوت سب سے پہلے زبان سے ہوتی ہے زبان خروج پہلے ہوتا ہے عملی بغاوت بعد میں ہوتی ہے پہلے لوگوں کو رلایا جاتا ہے حکمرانوں کی برائیوں کو تشتبام کیا جاتا ہے ممبروں سے آپس میں محفلوں میں خطبوں میں اور تحریر کے ذریعے سے تقریر کے ذریعے سے اس سے بادشاہ کی حیبت کم ہو جاتی ہے حکمراں کی حیبت کم ہو جاتی ہے اس لیے جو ذمہ دار ہے حکومتی چاہے قاضی ہو امیر ہو یا ملک کا حکمراں ہو اگر اس کے خلاف اگر کوئی انسان اپنی زبان کھولتا ہے تو یہ غیبت کا سب سے اونچا درجہ ہے گناہ کے لحاظ سے ایسی علماء ہیں علماء کی بھی غیبت کرنا علماء حق کی غیبت کرنا یہ بھی بہت سنگین جرم ہے کیونکہ ان کی اطاعت بھی فرد ہے علماء کی کہ ان کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہو ان کی غیبت کر کے انسان معاشرے میں ان کے وزن کو ان کے مقام مرتبے کو کم کر دیتا ہے اس آدمی کی بات کی اہمیت نہیں رہ جاتی آدمی کی نظر میں اس لیے علماء کی غیبت کرنا بدبوئی کرنا یہ زہر آلود گوشت کھانے کے مرادف ہے زہر آلود عام لوگوں کی غیبت کرنا مردار گوشت لیکن علماء کی غیبت کرنا بادشاہوں کی غیبت کرنا زہر آلود گوشت زہر بھی ملا دیا جائے مردار ہے وہ اور زہر بھی ملا ہوا اس سے بڑا جرم نہیں ہے اس سے زیادہ نقصان دہ ہے یہ ایسی ماں باپ آپ کے ہیں بھائی بہن ہیں جن کا زیادہ حق ہے آپ پر ان کا دفاع کرنا ان کی عزت کرنا ادب احترام کرنا ان کی خامیوں ان کی خوبیوں کو بیان کرنا ان کے حسنات کو بیان کرنا یہ ان کا فرض تھا ہمارے اوپر اور ہم نے یہ فرض ادا کرنے کے بجائے ان کے بارے میں برائیاں بیان کی اپنے ماں باپ کی برائیاں لوگ بیان کرتے ہیں دوسروں کے سامنے بھائیوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں بھائی گھر کا معاملہ ہے آپ گھر کے اندر اس مسئلے کو حل کر لیجئے آپ جا کر کے روڈ پر لوگوں کے سامنے آج آپ کا دوست ہے کل آپ کا دوست نہیں رہے گا کتنے ایسے ہوتے ہیں دشمنی ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری دوستی کا معیار دنیا ہے جب تک دنیا ملے گی دوست ہیں وہ دنیا نہیں ملی ہم نے ان کو دوست بنانا چھوڑ دیا وہی بات میں آپ کے دشمن ہو جائیں گے آپ کی ساری باتیں جا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اس کا باپ ایسا اس کی ماں ایسی ہے اس کی بھابھی ایسی اس کا بہن بہن ایسی ہے اس کی اس کا بھائی ایسا ہے وہی لوگ جا کر کے دوسروں کے سامنے بیان کریں گے اس لیے اپنے لوگوں کی غیبت کرنا یا اور بڑا جرم ہو جاتا ہے غیبت ایسے بھی آرام ہے لیکن جس کا زیادہ حق ہوگا اس کے بارے میں غیبت کرنا وہ اتنا ہی بڑا گناہ ہوگا لہٰذا اپنے آپ کی اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں یہ زبانیں اللہ تعالیٰ کی امانت بھی ہیں قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اس لیے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم کے اندر لے جانے والی چیزوں میں سے آپ نے منہ کو بھی قرار دیا زبان کیونکہ انسان جو دو زبانوں کے درمیان میں ہے کیونکہ انسان اس کا غلط استعمال کرتا ہے شرک کی باتیں کفر کی باتیں اور اس طریقے سے بدعات خرافات غیبت چغل خوری برائیوں کی کا حکم دینا اور برائیوں کی نشر و اشاعت کرنا بدعات کی طرف لوگوں کو بلانا یہ ساری چیزیں انسان زبان کے ذریعے سے کرتا ہے اس لیے اللہ کے سر کے حدیث ہے سب سے زیادہ گناہ انسان زبان کے ذریعے سے کرتا ہے یہ بھی درجے کی حدیث ہے سب سے زیادہ انسان گناہ زبان کے ذریعے سے کرتا ہے دیکھیں بڑے سے بڑا گناہ انسان زبان سے کرتا ہے تو یہ بہت سنگین جرم میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ ہمیں اس گناہ سے پاک و صاف رکھے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ہماری اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں کے حفاظ کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں ہماری زبانوں سے حق نکالے اللہ ہمیں حق پر قائم رکھے حق بات کہنے کی توفیق دے ہر طرح کی برائی اور شر سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے آنے والے خطبے میں انشاءاللہ ہمیں بیان کریں گے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی غیبت کرنا شریعت کے اندر جائز ہے شریعت کے اندر جائز ہے کچھ لوگوں کی عبت کرنا جن کی بدعات بہت زیادہ عام ہو جائے جن کا ظلم بڑھ جائے جس کو خجور بڑھ جائے تو کچھ ایسے افراد ہیں شریعت کے اندر بتایا گیا ہے کہ ان کا غیبت کرنا اسلام کے اندر جائز ہے کسی عالم کے سامنے حاکم کے سامنے کسی ذمہ دار کے سامنے جا کر کے بیان کرنا یہ جائز ہے اس کے لیے اگلے خطبے میں اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ اس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے ہم روشنی ڈالیں گے اللہ تعالیٰ دعا کے اللہ غمام ہمیں پر قائم رکھے ہماری زبانوں کے ساتھ برامین بارک اللہ علیہ الدین و نفا ان تعالیٰ جواد کریم الکمبر الرف الرحیم